حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھاس محفوظ رکھنے کی غرض سے زائد پانی نہ روکا جائے سننے ابو داود حدیث نمبر تین ہزار چار سو تہتر